حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں یعنی آخر رات میں سوتے وقت فرمایا اس رات کون ہمارے فجر کی نماز کا خیال رکھے گا کہیں ہم نماز سے سو ہی نہ رہ جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پھر وہ طلوع شمس کی جہد کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا حتیٰ کہ انہیں سورج کی گرمی نے ٹکایا تب وہ اٹھے آپ نے فرمایا وضو کرو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان کہی آپ نے دو رکاتے پڑھی اور دوسرے لوگوں نے بھی فجر کی سنتیں پڑھی پھر سب نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر 625